بڑی برکت والا ہے وہ کہ جس نے اتارا کرن اپنی بندہ پر جو سارے جہان کو ڈر سننی والا ہو